حضرت اوس بن حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اس وفد میں سے حلیف لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے اور دوسرے بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں اقامت دی مسدد نے کہا کہ اوس بن حضیفہ اس وفد میں شامل تھے جو ثقیف کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اوس بن رضی اللہ اللہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول صلی علیہ وسلم عشاء کے بعد ہمارے ہاں روزانہ تشریف لاتے اور بات چیت کرتے تھے ابو سعید نے کہا آپ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے اور زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں پر زور دے کر کھڑے ہوتے کبھی دوسرے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اپنے قوم قریش کے ساتھ بیتے حالات بیان فرمایا کرتے فرماتے ہم برابر نہ تھے بلکہ کمزور و ناتما تھے مسدد کے الفاظ ہیں مکے میں جب ہم مدینے آ گئے تو ہم میں اور ان میں لڑائی کا ڈول پڑ گیا کبھی ہم ان پر غالب آتے کبھی وہ ایک رات آپ علیہ سلاۃ وسلام نے اپنے مقررہ وقت پر آنے میں تاخیر کر دی تو ہم نے کہا کہ آج رات آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں فرمایا میرا ایک جز قرآن کا رہتا تھا میں نے اس کی تلاوت مکمل کیے بغیر آنا پسند نہ کیا اوس کہتے ہیں میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ آپ لوگ قرآن کے حصے کس طرح کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلا حصہ تین صورتوں کا یعنی سورہ سورہ سورہ بقرہ آل عمران اور دوسرا حصہ پانچ کا مائدہ سے سورہ برات تک تیسرا حصہ سات صورتوں کا سورہ یونو سے سورہ نحل تک چوتھا حصہ نو صورتوں کا سورہ بنی اسرائیل سے فرقان تک پانچواں حصہ گیارہ صورتوں کا سورہ سورہ سے یاسین تک چھٹا حصہ تیرہ سورتوں کا سورہ صافا سے سورہ حجرات تک اور ساتواں حصہ مفصل کا یعنی سورہ قوف سے آخر تک امام ابو داود رحیم اللہ نے کہا ابو سعید کی حدیث زیادہ کامل ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ترانوے